علی بابا اور چالیس چور ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک فارسی شہر میں قالین بیچنے والا اپنے دو بیٹے اور علی بابا کے ساتھ رہتا تھا باپ کی وفات کے بعد لالچی کسیم نے بھولے بالے علی بابا کو تنہا چھوڑ کر کاروبار پہ قبضہ کر لیا قسیم نے ایک امیر عورت سے شادی کر لی علی بابا کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے گھوڑوں کی آواز سنی ہاں ہاں وہ ڈر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا وہاں بوریاں لیے گھوڑوں پہ بیٹھے چالیس آدمی آئے ایک پہاڑ کے پاس رک گئے ان کے کمر بند پر تلوار اور کنجر ہے یہ ضرور ڈاکو ہے جنگل میں کیا کر رہے ہیں ایک چور جو ان کا سردار لگ رہا تھا نکل کر بڑے سے پتھر کے سامنے آیا علی بابا کو یقین نہیں آیا وہ پتھر ایک غار کا داخلی راستہ تھا سارے چور چلتے ہوئے غار میں چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا علی بابا ڈر کر بہت گھبرا گیا اور اپنی جگہ جمع رہا کچھ دیر بعد غار کا دروازہ کھلا اور سارے چور خالی ہاتھ باہر آ گئے انہوں نے اپنی بوریاں غار کے اندر ہی چھوڑ دیں گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگل سے چلے گئے او یہ یقین ان کے خزانے چھپانے کی جگہ ہے علی بابا اپنے آپ کو غار میں جانے سے نہ روک سکا وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہوا اور چلایا کھل جا سم سم دروازہ پہلے کی طرح کھل گیا علی بابا اندر چلا گیا ہو ہو وہاں پہ ڈھیر سارا سونا چاندی قیمتی برتن ہیرے جواہرات اور بہت کچھ تھے جو علی بابا نے کبھی نہیں دیکھے تھے علی بابا نے حیرانی سے اپنی آنکھیں مسلی لیکن وہ سب وہاں زمین پہ رکھا ہوا تھا میں کچھ سکے لے لیتا ہوں چوروں کو پتا بھی نہیں چلے گا علی بابا نے ایک بوری سکوں سے بھری اور گھر آ گیا دیکھو میں کیا لایا علی بابا نے سکوں سے بھری بوری بیوی کے سامنے خالی کی وہ اتنا سارا سونا دیکھ کر حیران رہ گئی کیا تم نے یہ سکے چرائے ہیں یہ ایک لمبی کہانی ہے میں نے کچھ نہیں چرایا یہ پہلے سے چرائے ہوئے تھے <laughs> پہلے میں ان کو گنتی ہوں ہم اتنے سارے سکے نہیں گن سکتے میرے بھائی کے گھر جاؤ اور ترازو لے کر آؤ علی بابا کی بیوی جلدی سے بھاگ کر بہنوئی کے گھر گئی جی مجھے آج رات کے لیے ترازو دے دیں میں کل صبح واپس کر دوں گی تم اس سے کیا تولو گی بس کچھ اناج کسیم کی بیوی ایک چلاک عورت تھی اس نے سوچا علی بابا کے پاس تولنے کے لیے اتنا اناج نہیں ہو سکتا اس نے ترازو کے نیچے موم لگا کر علی بابا کی بیوی کو دے دیا علی بابا کی بیوی نے سونے کے سکے تولے اور اس کی تعداد سے بہت خوش ہوئی ہم امیر ہو گئے ہم کچھ بھی خرید سکتے ہیں اتنی جلدی نہیں لوگ ہم پہ شک کر سکتے ہیں ہم اپنا یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتے علی بابا کی بیوی نے اپنا منہ بند رکھنے کا ارادہ کر لیا لیکن دوسرے ہی دن قسیم کی بیوی نے ترازو دیکھ کر راز کے بارے میں پتہ لگا لیا نے فوراں ہی قسیم کو اس کے بھائی کی دولت کے بارے میں بتایا علی بابا کے پاس سونے کے سکے ہیں اس کے پاس کہاں سے آئے مجھے یہ پتا لگانا ہوگا قسیم حسد کے مارے سو نہیں سکا اور وہ فوراً ہی علی بابا کے گھر پہنچ گیا علی میرے بھائی کیسے ہو میں یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں کبھی ہچکچانا مت جو بھی ضرورت ہو مانگ لینا تمہارا بڑا بھائی مدد کے لیے حاضر ہے ارے بھائی مجھے خوشی ہے کہ آپ میرا خیال کرتے ہو لیکن میرے پاس اب کافی دولت ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے دولت بتاؤ اس کے بارے میں معصوم علی بابا سچائی اپنے پیٹ میں نہ رکھ سکا اور اس نے قسیم کو چوروں اور غار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا زبردست میں کل ہی وہاں جاؤں گا آخر کار تمہارے پیسے کی ذمہ داری میری ہے مجھے خیال رکھنا ہوگا غار کھولنے کے لیے کیا بولنا پڑتا ہے کھل جا سم سم کھل جا سم سم کھل جا سم سم میں یاد رکھوں گا کھل جا سم سم اگلی صبح قسیم سونا اٹھا کر لانے کے لیے اپنے ساتھ گھر سے چار خچر لے کر گیا میں تو امیروں سے بھی امیر ہو جاؤں گا <laughs> وہ غار کے پاس پہنچا اور چلایا کھل جا سم سم اور دروازہ کھلا اور اس کے پیچھے بند ہو گیا زبردست حیرت انگیز اتنا سارا سونا اتنے جواہرات میں یہاں سے سب کچھ لے جاؤں گا قسیم نے سارے سکے اور جواہرات بوریوں میں بھر لیے لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس آیا وہ وہاں سوچنے لگا وہ الفاظ کیا تھے کھل جا گندم کھل جا جو کھل جا دروازہ کھولو دروازہ کوئی دروازہ کھول دو قسیم خوشی کے مارے پاسورڈ بھول گیا اور غار کے اندر بند ہو گیا کچھ دیر بعد اس نے گھوڑوں کی آواز سنی چالیس چور غار میں واپس آ گئے تھے کھل جا سم سم جیسے ہی دروازہ کھلا ان سب نے قسیم کو اپنے گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا سردار نے بغیر کوئی سوال پوچھے اپنے خنجر سے اسے مار دیا اور اس کی لاش اندر ہی چھوڑ دی کسیم کی بیوی نے علی بابا کو کسیم کے لاپتہ ہونے کی خبر سنائی وہ غار گیا ہوگا میں جا کر اسے ڈھونڈ لاتا ہوں علی بابا غار کے اندر گیا اور اس نے کسیم کی لاش دیکھی نہیں او نہیں اس نے اس کو ایک خچر پہ ڈالا اور گھر لے آیا قسیم کی نوکرانی مورگیانا نے اس حادثے کے بارے میں سب کچھ سن لیا ہمیں تو اس کے مرنے کی وجہ سب سے چپانی ہوگی میں ڈاکٹر کے پاس سے ان کے لیے کچھ دوائیاں لے کر آتی ہوں تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ بیمار ہیں اور پھر کل صبح ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ یہ انتقال کر گئے ہیں ہر کسی نے اس کے منصوبے سے اتفاق کیا کچھ دن گزرنے کے بعد قسیم کی بیوی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انتقال کر گئی میں کس کی خدمت کروں آپ مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیں علی بابا کو اندازہ تھا کہ وہ ایک چلاک لڑکی ہے اور مستقبل میں کام آ سکتی ہے اس لیے وہ مورگیانا کو اپنے گھر لے آیا اگلے دن چور غار میں واپس آئے لاش کہاں ہے کوئی تو ہے جسے راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے یہ دولت ہم نے بڑی مشکلوں سے زندگی میں جمع کی ہے اس سے پہلے کہ چلی جائے ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا گاؤں میں جاؤ اور پتا لگاؤ کہ حال میں کس کی موت ہوئی ہے سارے چور اس شخص کا پتا لگانے کے لیے گاؤں میں پھیل گئے ایک چور ڈاکٹر کے گھر آیا ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو کسی شخص کے بارے میں پتا ہے جو حال میں مرا ہو ہاں قسیم کی موت ہوئی ہے میں نے دوائیاں دی تھی جیسا کہ اس کی نوکرانی نے بتایا تھا لیکن وہ مر گیا مجھے کافی افسوس ہے کافی بدقسمتی ہے اس کا گھر کہاں ہے اس کے گھر میں اب کوئی نہیں رہتا لیکن اس کا بھائی علی بابا جو پیچھے گلی میں رہتا ہے چور کو علی بابا پہ شک ہوا کہ وہی لاش لے کے گیا ہے اس لیے وہ رات میں اس کے گھر پہ گیا گلی میں کوئی بھی نہیں تھا اس نے دروازے پہ ایک نشان لگا دیا کل میں اپنے گروہ کو لے کر آؤں گا اور اس گھر میں سب کو مار لوں گا اگلی صبح مورگیانا نے دروازے پہ نشان دیکھا چلاک مورگیانا نے یہ اندازہ لگا لیا کہ گھر والے خطرے میں ہیں اس نے وہی نشان گلی کے سارے گھروں پہ لگا دیا آدھی رات کو چور گاؤں میں آئے اور پریشان ہو گئے سارے گھروں پہ ایک جیسا نشان تھا وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے کل جا کے میں خود پتہ لگاؤں گا سردار نے خود جا کر الجھن سلجھائی اور باقی لوگوں سے زیادہ سمجھداری یہ دکھائی کہ اس نے گھر کے اوپر نشان نہیں لگایا بلکہ اس کو اتنے غور سے دیکھ کر یاد کر لیا کہ وہ اس کو بھول نہ سکے اس نے چالیس بچر اور چالیس ڈرم منگوائے اس نے ایک ڈرم میں اس نے چوروں کو چھپنے کا کہا سردار نے تیل کے سوداگر کا بھیز بدل لیا اور علی بابا کے گھر گیا آپ کو کس سے ملنا ہے میں ایک تیل بیچنے والا سوداگر ہوں اور سفر کے لیے ایشیا جا رہا ہوں رات کا وقت ہے مجھے بس رات گزارنے کے لیے ایک چھت کی تلاش ہے یہ تو کافی لمبا سفر ہے اندر آ جاؤ اور آرام کر لو پہلے تم مجھے اپنے ڈرم دکھاؤ او کیوں نہیں ضرور تم جیسی خوبصورت لڑکی کو تو اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے مورگیانا نے خوش قسمتی سے آئل سے بھرا ہوا ڈرم ہی کھولا اس کو یقین آ گیا سردار کو سکون ہو گیا پھر وہ سب اندر آ گئے مورگیانا نے رات میں مزیدار کھانا بنایا اس نے کھانا لگایا اور سوداگر انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھی اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایسی ہی انگوٹھی علی بابا خزانے کے ساتھ لایا تھا اس کو دوبارہ شک ہوا وہ آرام سے ڈرم کے پاس گئی اور ہلکے سے کھٹکھٹایا باہر آ ہے مورگیانا کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا اس نے سارے ڈرم دیکھے اور سب میں چور کو اندر پایا اس نے تیل سے بھرا ہوا ڈرم لیا اور ایک بڑی سی دیکھ پہ گرم کیا پھر اس نے ہر ڈرم میں ایک جگ بھر کر آئل ڈالا اس طرح اس نے چوروں سے چھٹکارا پایا رات کے وقت جب سردار باہر آ کے ساتھی چوروں کو بلانے کے لیے آیا جیسے ہی اس نے وہ وہ حیران اور شان رہ گیا ہاں! اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا اگلے دن مورگیانا نے یہ قصہ علی بابا کو سنایا تم نے میری جان بچائی ہے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں آج سے تم اس گھر کی فرد ہو نوکرانی نہیں بہت شکریہ حضور وہ ایک گھرانے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے علی بابا وہ واحد شخص تھا جس کو غار کے راز کے بارے میں پتا تھا کھل جا سب سم